پھر تمہاری ماں اس نے پوچھا اس کے بعد کون فرمایا پھر تمہاری ماں اس نے پوچھا پھر کون فرمایا پھر تمہارا والد اور قطعبہ کی حدیث میں ہے میرے اچھے برتاؤ کا زیادہ حقدار کون ہے اور انہوں نے لوگوں میں سے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو